نحمده ونصلي اللہ رسول الكريم بسم بسم اللہ الرحيم بس میرے بھائی بزرگ و دوستو دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے عارضی ہے اور ایک دن ختم ہونے والی ہے یہاں کی کوئی چیز دائمی نہیں آج کا صحت مند کل کا بیمار ہے آج کا جوان کل کا بوڑھا ہے آج کا مالدار کل کا غریب ہے موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے نہ ختم ہونے والی ہے دائمی ہے وہاں جو شخص کامیاب ہو گیا اس کے بعد ناکامی نہیں اور خدا نہ خاصہ کوئی ناکام ہو گیا تو اس کے بعد کامیابی نہیں وہاں کی جوانی کے بعد بڑھاپا نہیں وہاں کی صحت کے بعد بیماری نہیں وہاں نعمتوں کو بڑھایا جائے گا نعمتیں خوب دی جائیں گی اس لیے اس دنیا ہے تو بہت مختصر بہت عارضی پر ایک ایک لمحہ لاکھوں کروڑوں سال کی زندگی بنا رہا ہے یا بگاڑ رہا ہے درمیان والا راستہ نہیں ہے کہ بن بھی رہی ہے بگڑ بھی رہی ہے ایسا نہیں ہے اگر میرے اوقات اللہ کے حکم کے مطابق نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اگر گزریں گے تو یہ زندگی بننے کی ضمانت ہے اور اگر میرے اوقات خواہشات کے پیچھے لگیں گے اور من چاہی میں لگیں گے جو دل کی چاہت ہے اس کے پیچھے دوڑوں گا تو یہ یقیناً ناکامی کی ضمانت ہے اس لیے انبیاء علیہ السلام آ کے جو لوگوں کے قلوب میں محنت کرتے تھے کہ لوگوں کا دل اللہ کی طرف پھر جاوے لوگ اللہ کو اپنا رب مان لیں اپنا پالن ہار مان لیں اور ان کے دلوں میں اللہ کی ذات و صفات کا یقین آ جاوے انبیاء علیہ السلام اللہ کھا کے لوگوں کو اللہ کا تعارف کراتے تھے اے لوگوں اللہ پوری کائنات کا خالق ہے اس کو اللہ مان لو اس کو رب مان لو ساری کے ساری کائنات جو ہمیں نظر آ رہی ہے اور جو ہمیں نظر نہیں آ رہی اس سب کو پیدا کرنے والی ایک اکیلی اللہ کی ذات ہے آج انسان چند فٹ کی چھت بناتا ہے تو ستونوں کا سہارا لیتا ہے اس چھت کو سہارا دیتا ہے سوگوں کا کہ وہ چھت کھڑی ہو جائے میرے اوا نے آسمان کی اتنی بڑی چھت بنا ڈالی ایک بھی ستون کا سہارا نہیں لیا اور پھر ایک چھت نہیں ایک پہ دوسرا آسمان دوسرے پہ تیسرا تیسرے پہ چوتھا اوپر تلے سات آسمان کن ڈالے آتا ہے نگاہ اٹھا کے دیکھو تو تو اللہ کی اس چھت میں کوئی نقص نہیں پاؤ گے انسان جو چھت بناتا ہے اس میں نقص بھی نکل آتا ہے لیکن اللہ نے ایسی آسمان کی چھت بنائی اس میں نقص نہیں کوئی ہر طرف پانی پانی جہاں بیت اللہ ہے یہاں سے بلبلا اٹھا اور زمین پانی میں بچھنی شروع ہوئی زمین ہل رہی تھی پانی کے اوپر پھر اللہ نے پہاڑوں کے کیلوں کو پہاڑوں کے میکوں کو اس زمین پہ گاڑ دیا اس زمین نے ہلنا بند کر دیا اللہ نے اپنی قدرت سے اس زمین کے فرش کو بچایا پانی پہ بچھایا اور پھر اس کو پہاڑوں سے ٹھہرایا پھر اللہ نے اس سورج کے چراغ کو روشن کیا روشنی دی حرارت دی جس سے آپ اور میں اور سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس اس زمین و آسمان میں جتنے خزانے ہیں اللہ نے اس میں دفن کیے تو ساری کے ساری کائنات کی ساری کے چیزوں کو بنانے والی ایک اکیلی اللہ کی ذات ہے سارے انسانوں کو پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے اللہ اکیلے خالق ہیں پوری کائنات کے اور جیسے اللہ نے چیزوں کو بنایا ایسے اللہ پاک نے حالات کو بنایا حالات کے خالق بھی اللہ چیزوں کے خالق بھی اللہ حالات کے خالق بھی اللہ خوشی کا حال تنگی کا حال جنگ کا حال امن کا حال غرض صحت کا حال بیماری کا حال یہ سب حال اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں اللہ نے پوری کائنات کو بنا کے ایسے نہیں چھوڑ دیا بلکہ اللہ پاک پوری کائنات کے مالک بھی ہیں ساری مخلوق کے مالک ہیں ایک ایک چیز میرے اللہ کے قبضے میں ہے ایک ایک چیز میرے اللہ کی گرفت میں ہے اللہ کے حکم کے تابع ہے آج سمندر کہ کنارے میں کھڑو سمندر میں پانی اب ایک پیالہ لیا اس پیالے میں سمندر میں کچھ پانی بھرا اس پیالے میں پانی کے کتنے قطرے آپ کے لیے اور میرے لیے کتنا مشکل میرا اللہ جانتا ہے کہ جو پیالہ میں نے لیا اس میں پانی کے کتنے قطرے اور اس سمندر میں پانی کے کتنے قطرے اور دنیا میں جتنا سمندر دریا ندی نالے اس میں پانی کے کتنے قطرے اور اللہ کے خزانوں میں جو پانی اس میں کتنے قطرے اور اللہ تعداد کو بھی جانتا ہے اور اللہ کے قبضے میں ایک ایک قطرہ ہے کوئی قطرہ اللہ کے حکم کے بغیر ادھر سے ادھر جا نہیں سکتا سمندر سے پانی بن پانی بخارات بن کے اڑنا پھر بادل کی شکل میں پہاڑوں سے ٹکرانا اور پہاڑوں سے بارش بن کے برسنا اور ندی نالوں میں آنا ندی نالوں سے دریاؤں میں نہروں میں یہ سارا اس کے پیچھے اللہ کا نظام ہے اللہ کے فرشتے ہیں جو اللہ کے امر کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق ایک ایک قطرہ پانی کا کہاں جانا ہے کون سا کچرا کس کی پیاس بجھنے کا ذریعہ بننا ہے کون سا کچرا کس کھیتی کو شراب کرنے کا ذریعہ بننا ہے کون سا کچرا کسی کے وضو کرنے کا ذریعہ بننا ہے یہ اللہ کا نظام ہے اور ایسا قدرت والا نظام کہ ایک کچرا بھی اللہ کے امر کے بغیر نہ کہیں جا سکتا ہے نہ کہیں سے آ سکتا ہے ایسا ضرورت خالق اور مالک ریگستان میں ریت کے ٹیلے ان ٹیلوں میں ریت اس مشت میں ریت لی اس میں ریت کے کتنے ذرے میرے لیے آپ کے لیے ان ریت کے ذروں کو گننا مشکل میرا اللہ جانتا ہے کہ اس پورے ریگستان میں ریت کے کتنے ذرے اور پوری دنیا میں جتنے ریگستان ان میں ریت کے کتنے ذرے اور اللہ پاک اس کو بھی جانتا ہے کہ اللہ کے خزانوں میں جو ریت ہے اس میں کتنے ذرے ہر ریت کا ذرہ اللہ کے حکم کے تابع ہے ہر ریت کا ذرہ اللہ کے حکم کے بغیر نہ کہیں جا سکتا ہے نہ کہیں سے آ سکتا ہے کسان بیچ پھینک کے آتا ہے کسان بیچ پھینک کے آتا ہے اب بیچ کی ایک طرف سے جڑ اگتی ہے اور دوسری طرف سے تنا نکلتا ہے اب اس بیچ کو اس کھیتی میں پھینکے ہوئے بیچ کو ان سینکڑوں ہزاروں لاکھوں بیچ کو کون سیدھا کرتا ہے کہ جڑ کی جگہ کو نیچے اور جو شاخ کی جگہ اس کو اوپر یہ اللہ اپنی قدرت سے اللہ کا امر ہے پیچھے پھر سخت زمین میں سے ننی سی کومپل کون اگاتا ہے اور اس ننی سی کومپل سے تنا اور درخت کون پیدا کرتا ہے وہ درخت کی شاخیں شاخوں پہ پتے پتوں پہ پھول پھول پہ پھل کھٹے میٹھے رس کون پیدا کرنے والا ہے ایک اللہ کی ذات ہے تو جہاں اللہ پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے وہاں اللہ پوری کائنات کا مالک بھی ہے ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے اللہ کے امر سے چلتی ہے اور اللہ پاک ہمارا اور آپ سب کا رازق بھی ہے جو جو ہماری ضروریات عالم روا میں تھی اس کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا پورا کیا ماں کے پیٹ میں جو ضرورتیں تھیں اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو پورا کیا اور موت کے بعد جتنی منزلیں آنے والی ہیں جو ہماری ضروریات ہے اس کو اللہ پاک پورا کریں گے اب زمین اور آسمان کے درمیان ہماری ضرورتیں کون پورا کرتا ہے عالم روا میں بھی اللہ اور ماں کے پیٹ میں بھی اللہ اور باقی موت کے بعد میں اللہ دنیا میں بھی ہمارا رازق وہی ہے ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہی ہے ہم دکانیں ذریعہ ہیں نوکریاں ذریعہ ہیں ڈگریاں ذریعہ ہیں دینے والی اللہ کی ذات ہے ہاں جیسے لگتا ہے ایک بلب ایک ٹیوب لائٹ یہاں لگائی لگتا ہے کہ روشنی اس میں سے آ رہی ہے لیکن پیچھے اس کا رابطہ ہے ٹرانسفارمر سے اور رابطہ ہے اس کے وہ بجلی گھر سے تو وہاں سے بجلی آتی ہے اسی ٹیوب کو اسی بلب کو یہاں سے اتار کے ایسی جگہ پہ لگا دو جہاں رابطہ نہیں ہے تو روشنی آئے گی نہیں آئے گی تو لگتا ہے کہ بلب روشنی دے رہا ہے اصل میں روشنی پیچھے سے آ رہی ہے ایسے لگتا ہے کہ دکان سے پڑھ رہے ہیں رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے اللہ کے خزانوں سے اس دکاندار کے لیے رزق آتا ہے اللہ کے خزانوں سے اس نوکری کرنے والے کے لیے رزق آتا ہے اللہ کے خزانوں سے اس ڈگری والے کے لیے رزق آتا ہے میرے بھائی بزرگوں دوستو ہمارا یقین اللہ کی ذات اور صفات میں آ جاوے کہ اللہ پاک ہمارے خالق بھی ہیں مالک بھی ہیں رازق بھی ہیں ہماری ضرورت و حاجتوں کو پورا کرنے والے بھی ہیں اس لیے وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے ہماری کامیابی ہے کہ اس اللہ سے لو لگا لیں اس اللہ کے سچے بندے بن کے زندگی گزار لیں سچی غلامی اختیار کر لیں اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں ہم اللہ سے بغاوت کر کے کہاں جائیں گے زمین میں کون سی جگہ ہے جہاں اللہ کی حکمرانی نہیں اللہ کی سلطنت نہیں اللہ کی چلتی نہیں اللہ کی حکمرانی نہیں انسان تو اللہ سے بگاڑ کے اور اللہ سے بغاوت کر کے تو کہاں جائے گا اللہ سے سچی محبت قائم کر لے اسی سبق کو لے کے اسی بات کو لے کے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور اپنے قوم والوں کا اپنے علاقے والوں کا اپنے قبائل والوں کا اس بات کا زیر بناتے انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ آس پاس کے نقشوں پہ محنت نہیں کرتے تھے بلکہ انسانوں کے قلوب پہ محنت کرتے تھے کہ اگر ان انسانوں کے دلوں میں اللہ کی ذات اور صفات کا یقین صحیح طرح آ گیا تو یہ انسان جو ہے یہ بن جائے گا اس کے جسم نکلنے والے اعمال ایسے ہوں گے جو اللہ کو راضی کریں گے اور اس سے پوری دنیا میں خیر کے برکت کے فیصلے آئیں گے لیکن انسان کا یقین بگڑ گیا اور یہ اعمال والا نہ ہوا یہ خواہشات کے پیچھے چلا تو پھر یہ انسان کے جتنے نقشے ہیں یہ اس کے نقصان کا ذریعہ بنیں گے ان نقشوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا اب اللہ کے امر کو کیسے پورا کرنا ہے اس کے لیے حضور اختصروں کی مبارک زندگی ہے اللہ نے طے فرما کیا ہے میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے میل ہوگا جس طریقے کو میرے محبوب کے طریقے کے قریب ہوگا وہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے تو آپ کی سنت زندگی یہ میری اور آپ کی زندگی میں آ جاوے یہ کامیابی کی ضمانت ہے آج اس دعوت و تبری کے نام سے ہر مسلمان سے درخواست کی جا رہی ہے کہ نبی مبارک واری کی زندگی اللہ نے اس زندگی میں کامیابی رکھی ہے اللہ نے زندگی میں عزت رکھی ہے اللہ نے اس زندگی میں کشش رکھی ہے آج مسلمانوں میں محنت اس لیے ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو یہ بتلانا اور یہ بتانا اے مسلمان تو اس زندگی پہ آ جا اس سے اعلیٰ زندگی نہیں اس سے عزت والے والی زندگی کوئی نہیں اس سے کامیاب کوئی زندگی نہیں اگر تیری زندگی نبی واسم زندگی سے میل کھا گئی تو یقیناً کامیاب ہے یقیناً کامیاب ہے تو دلوں میں اس یقین کو کہ نبی پاسم کے طریقوں میں دونوں جہاں کی کامیابی اور نبی پاسم کے طریقوں کو چھوڑ کے دونوں جہاں کی ناکامی یہ اللہ نے ہمیں جو ایمان نصیب فرمایا ہے اس ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا اس ایمان کو سمر رکھ کے آخرت کے فیصلے ہوں گے دنیا کی رحمتوں برکتوں کے فیصلے ہوں گے جیسے اللہ نے اس کائنات کو بنایا پھر ایک دن سور پھونکا جاوے گا اور جب سور پھونکا جاوے گا تو اللہ پاک ان انسانوں کو ختم فرماویں گے یہ جانداروں کو ختم فرمائیں گے اور یہ وہ دن ایسا آنے والا ہے جب یہ پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اچھال دیے جائیں گے زمین کے فرش کو توڑ دیا جائے گا آسمان کی چھت کو توڑ دیا جائے گا سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی اور ساری کائنات ختم ہو جائے گی ایک اللہ کی ذات رہ جائے گی اور فرشتے رہ جائیں گے یہ چار بڑے فرشتے اللہ سب سب انسان ختم ہو گئے ہم رہ گئے اور تیری ذات رہ گئی حکم ہوگا کہ ان فرشتوں کو کہ یہ بھی ختم ہو جائیں جب یہ فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے اکیلی اللہ کی ذات ہوگی اور اس دن اللہ پکار پکار کے پوچھے گا کہاں ہے بادشاہ کا دعویٰ کرنے والے کہ میری میرا میری بادشاہ میری حکومت میری زمین اور میرا مکان کوئی دعوت کرنے والا نہیں ہوگا ایک اکیلی اللہ کی ذات ہوگی جو ازل سے بادشاہ ہے اور ابد تک بادشاہ ہے اور اکیلا بادشاہ ہے پھر دوبارہ سور بھونکا گا پھر ان انسانوں کو زمینوں سے نکالا جاوے گا اور پھر ان کے قلوب کو دیکھا جاوے گا جو ایمان کی مایا کو لے کے گئے ہوں گے ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کا فیصلہ اور جو ایمان سے خالی ہوں گے ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ ناکامی کا فیصلہ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے اس ایمان کی مایا کو اکٹھا کرنا بنانا جو ایمان دنیا میں بھی کام آئے گا جو امال دنیا میں بھی کام آئیں گے قبر میں حشر میں اس رات پہ غرض ہر جگہ کام آئیں گے ہماری مثال ایسی جیسے اسٹیشن پہ کھڑا ہوا ایک مسافر اور ٹرین آئے گی اور وہ اس مسافر کو لے گی اب یہ مسافر اسٹیشن میں کھڑا ہو کے سوچے کہ یہاں میں ایک اچھا سا گھر بنا لوں اور بڑی عالیشان گھر بنا لوں اس پہ ایسے بستر اور ایسے بیٹھک ہو جائے اور ایسا نظام ہو جائے اور وہاں کھانے کا نظام ایسا بنے بہت اچھے اچھے ریسٹورینٹ ہوٹل بن جانے تو اس کو لوگ عقل مند کہیں گے یا کیا کہیں گے لوگ کہیں گے کہ چند گھنٹے کا قیام ہے آرتی قیام ہے مستقل اس جگہ رہنا نہیں ہے تو یہاں کوئی چیز اگر بنانی بھی ہے تو عارضی بنا جب انسان کو کہا جاتا ہے یہ دنیا عارضی ہے یہاں کا قیام بڑا مختصر ہے یہاں کوئی گھر بنانا کوئی کوئی ضرورت پوری کرنا تو آرزی کر تو یہ حیران ہوتا ہے یہ کیا بات کرتے ہیں انسان تیری مسائل ایسا ہی ہے جیسے اسٹیشن میں کھڑا ہو مسافر جیسے اس مسافر کی گاڑی آئے گی وہ سوار ہو جائے گا اپنی منظر کی طرف جب موت کی گاڑی آئے گی تو بھی سوار ہو جائے گا تو عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد رکھے اور آخرت کی تیاری کرے عقل مند وہ ہے جو توشا اکٹھا کرے راستے کے لیے عقل مند وہ ہے جو کچھ بچا لے منزل کے لیے جو سارا یہاں خرچ کر دے وہ عقل مند نہیں تو اس لیے عرض کیا جاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں آخر کے اعتبار سے کچھ اپنی آخت بنانے کے اعتبار سے وہ توشا اکٹھا کر لیں اور وہاں کا توشا کام آنے والا کیا ہے ایمان اور اعمال ہے وہ سکندر اعظم پوری دنیا کا بادشاہ تھا مرتے ہوئے کہا میرے ہاتھ باہر نکال کے رکھنا کفن سے کیوں تاکہ لوگوں کو پتا کر چلے پوری دنیا کی بادشاہ تو میرے پاس تھی لیکن مرتے ہوئے خالی ہاتھ جا رہا ہوں وہاں بادشاہ کی کوئی چیز ساتھ نہیں جا رہی وہاں تو ایمان اور امال ہی ہیں جو کام آئیں گے میرے بھائی بزرگوں دوستوں بالکل اسی طرح انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنی قوموں پہ محنت کی حضرت نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اے لوگوں اللہ کی بات کو مان لو اللہ کے حکم پہ چل لو دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے لیکن چند لوگ تو ایمان لے آئے بہت تھوڑے لوگ ایمان لے آئے لیکن باقی اکثر ایمان نہیں لائے ساڑھے نو سو سال تک محنت کرتے رہے اور وہ کیا کہتے تھے کہ ہم اکثریت میں ہیں ہم جب چاہیں گے ان تھوڑوں کو جو تعداد میں تھوڑے ہیں ان کو ناکام کر دیں گے ان کے ذہنوں میں کیا ہوا کہ جس طرف اکثریت ہوتی ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں نبی نے سمجھایا کہ کامیابی کی یہ بنیاد نہیں کامیابی کی بنیاد تو ہے ایمان اور اعمال اسے تم لوگ ایمان امال زندگی پہ آ جاؤ جب انہوں نے نبی کی بات کو نہ مانا پھر اللہ نے کیا کیا پھر اللہ نے آسمانوں سے پانی برسا زمینوں سے پانی نکلا درختوں سے تندوروں سے پانی نکلا بس ہر طرف پانی پانی اللہ نے ان چند اسی بیاسی چند لوگوں کو بچا لیا جو ایمان والے تھے اور باقی سب کو اللہ نے ناکام کر دیا اور ڈبوں کے حالات کو برباد کر دیا اور قرآن پاک اس واقعے کو بیان کر کے محمد وسلم کو بتا دیا کہ تم اس بھول میں نہ رہنا کہ کامیابی اکثریت میں ہے اگر اکثریت میں کامیابی ہوتی تو علیہ اسلام کی مخالفت کرنے والے کامیاب ہو جاتے کامیابی تو ایمان امال والوں کے ساتھ ہے جو قرآن پاک میں یہ قصے کہانیاں آتے ہیں یہ آپ کو میلے لیے ہیں ہم اس سے سبق لیں اس سے سمجھیں قوم یاد آئی اور قوم آج نے کیا نعرہ لگایا اللہ نے اس کو ان کو ساٹھ ساٹھ ہاتھ کر دیے تھے قوت والے تھے طاقت والے تھے کھجور کے درد ہاتھوں سے اکھاڑ لیتے تھے جب نبی گئے تو اب وہ اپنی طاقت کے گمنڈ میں جو اللہ نے ان کو دی تھی ایسے ہو گئے انہوں نے نبی کی بات کو نہ مانا انہوں نے کہا ہم تو طاقت والے ہیں قوت والے ہیں اپنی طاقت کے بل بوتے ہوئے جو مرضی کریں اس زمانے کے سپر پاور کہ ہم ہم تو جو چاہیں کریں طاقت سے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں دنیا میں یہ سوچ تھی نبی نے سمجھایا نبی نے بتلایا کہ یہ طاقت اللہ نے دی ہے اسے اللہ کے تابع ہو کے زندگی گزارو اللہ کی اس نعمت کو اللہ کے تابع کر دو لیکن نبی کی بات کو نہ مانا لیکن نبی کی بات کو نہ مانا پھر کیا ہوا پھر اللہ نے اپنی مخلوق ہوا کو حکم دیا اپنے خزانوں سے تھوڑی سی ہوا نکالی اور اس ہوا نے ان نافرمانوں کو زمین سے اٹھایا ہوا میں گھمایا اور پٹک پٹک کے زمین پہ مارا اور ان کو ہلاک و برباد کر دیا اور صبح ایسے پڑے ہوئے کٹے ہوئے تنے پڑے ہوتے ہیں اور اللہ نے اس واقعے کو بیان کر کے آپ کو ہمیں بتا دیا کہ تم اس بھول میں نہ رہنا دیکھو کامیابی تو ایمان عمال والوں کے ساتھ ہے اللہ نے ان قوت والوں کو طاقت والوں کو جب انہوں نے اللہ کی بات کو نہ مانا جب نبی کی بات کو نہ مانا اللہ نے کیسے حالات کو برباد کر دیا قوم سمود آئی انہوں نے کہا کہ پہلی قوم کو ہوا سے ہلاک ہو گئی اب ہم بڑے سمجھدار لوگ ہیں اب ہم پہاڑوں میں کھود کھود کے گھر بناویں گے پہاڑوں میں کھود کھود کے گھر بنائیں گے اور محفوظ گھر بنائیں گے تاکہ ہوا آئندہ ہوا آئے تو کوئی بگاڑ نہ سکے ان کی نگاہ اس میں نہیں گئی کہ یہ عذاب آیا کیوں کہ انہوں نے اللہ کے عذاب کو چھوڑا انہیں نبی کی بات کو نہ مانا بلکہ انہوں نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور وہ پہاڑوں میں کھود کھود کے گھر بنائے اللہ نے نبی کو بھیجا نبی نے سمجھایا اللہ کبھی اس قوم پہ عذاب نہیں لاتے جب تک اس قوم تک اللہ پاک کسی نبی کو سمجھانے کے لیے نہیں بھیجتے سمجھانے والا ہر قوم کی طرف بھیجتے ہیں جب نبی کی بات کو نہ مانا پھر اللہ نے کیا کیا پھر اللہ نے اپنے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ چیخ مارو وہ فرشتے نے چیخ ماری اس چیخ سے ان نافرمانوں کے ان اللہ کے حکم کو چھوڑنے والوں کے ان نبی کی بات نہ ماننے والوں کے محفوظ گھروں میں بیٹھے ہوئے کلیجے پھاڑ دیے اور اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا اور اللہ نے بتا دیا کہ ہم جب ہلاک کرنے میں آویں تو تمہارے محفوظ گھروں میں بٹھا کے تم کو ہلاک و برباد کر دیں میرے بھائی بزرگوں دوستو آج بھی زلزلے آتے ہیں سیلاب آتے ہیں طوفان آتے ہیں ہماری اللہ کی توجہ نہیں جاتی کہ یہ کیوں آئے کہاں اللہ کا حکم ٹوٹ گیا کہاں اللہ ناراض ہو گیا ہم اللہ کو راضی کریں مسجدوں کو آباد کریں دین کو جاری ساری کریں تاکہ اللہ کا عذاب نہ آئے طوفان نہ آئے سیلاب نہ آئے زلزلے نہ آئے ہماری نظریں بھی کچھ کئی اور طرف جاتی ہیں جیسے کہ ایک دفعہ ایک ملک میں جانا ہوا تو وہاں انہوں نے وہاں زلزلہ آیا کچھ کچھ سال پہلے تو انہوں نے عمارتیں بنائی ہوئی تو وہاں کے لوگ بتا رہے تھے کہ ہمارے یہاں کے جو سائنسدان ہیں یا عمارتیں بنانے والے ہیں انہوں نے ایسی عمارتیں بنائی ہیں کہ اتنی شدت تک بزلزلہ آئے گا تو یہ عمارتیں گریں گی نہیں تو ان کی عقلیں کہاں گئیں وہ اللہ جو اس شدت کا اس سے زیادہ شدت کا زلزلہ بھی تو بھیج سکتا ہے تو اس اللہ کو راضی کر لو کہ وہ زلزلہ بھیجے نا تو اسی لیے یہ جب وہ ہلاک ہو گئے تو اللہ نے بتلا دیا کہ کامیابی تو ایمان اور امال والوں کے ساتھ ہے قوم سبا آئی پانیوں کے بند باندھے بڑے بڑے ڈیم بنوائے اور اس پہ فخر کرتے تھے کہ ہم نے دیکھو ایسا ڈیم بنا دیا اور ہم نے ہم نے ایسی ایسی پانی کو اکٹھا کر لیا اللہ نے نبی کو بھیجا نبی نے سمجھایا کہ اللہ کے احکامات کے مطابق آ جاؤ وہ اس پانی سے کھیتیوں کو سیراب کرتے باغات کو سیراب کرتے ان کے باغات ایسے درخیز کہ اگر کوئی مسافر گزر جاتا تو اس مسافر کو پوشے کی زور نہ پڑتی سر میں کو ٹوکر رکھ کے گزر جاتا تو پھل خود گرتا رہتا ٹوکرا بھر جاتا اللہ نے ایسی زخیزی دی تھی لیکن اللہ کا شکر ادا نہ کیا اللہ کی نہ کی اللہ کی اطاعت نہیں کی اللہ کے نبی کی بات کو نہ مانا اور ایک جگہ سے پھر زیادہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا سمجھایا جب نہیں سمجھے پھر اللہ نے اپنی مخلوق چوہے کو حکم دیا چوہوں نے ڈیموں میں سراخ شروع کیے اور وہ بند جو انہوں نے اپنے نفے کے لیے باندھے تھے وہ بند ختم ہو گئے برباد ہو گئے سوراخ ہو گئے ان میں پانی نکلا اور ساری ان کے باغات برباد بستیاں برباد سب کو تباہ ہو گیا اور اللہ نے بچایا کن کو ایمان اور امال والوں کو فرون حضرت فرون کے پاس گئے فرون ایک اللہ کی بات کو مان لے اللہ کے حکم کو مان لے لیکن فرون اپنے آپ کو رب اللہ کہتا تھا کہتا تھا کہ یہ آسمان میری مرضی سے چلتا ہے زمین میری مرضی سے چلتی ہے کہ سورج میری مرضی سے نکلتا ہے حضرت علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا دشمن ہو گیا آپ کا کہ میری بادشاہ چھیننا چاہتا ہے میری سلطنت کو چھیننا چاہتا ہے آپ کے اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کے خلاف ہو گیا تو اب آپ کے جان کے در پہ آپ کی قوم کے جان کے در پہ فوج بھیج دی پیچھے اب آگے پانی اور پیچھے پھر ان کی فوج بنی اسرائیل نے کہا موسا ہم تو مارے گئے حضرت موسا صاحب نے کہا ہے کون فکر نہ کرو میرا اللہ میرے ساتھ ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے جب اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے تو پھر کس کا غم تو پھر کیا ہوا حکم ہوا اے موسا اس آسے کو جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو پانی میں مارو جب پانی پہ آسے کو مارا اللہ نے پانی میں راستے بنا دیے خوشی کے راستے لوگوں گزرنے کے راستے قبائل کے درمیان میں پانی کی کھڑکیاں بنا دی دوسرے کو دیکھ سکیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنے اسرائیل کو راستہ دے دیا پھر نے اپنی فوج کو کہا یہ تو ہمارے لیے بنے اپنی فوج کو پیچھے جانے کا کہا خود بھی پیچھے جب حضرت موسا علیہ السلام اور بنی اسرائیل پار کر کے دوسرے کنارے پہ اور فرون اور اس کی فوج پانی کے درمیان میں تو وہ پانی کی دیواریں جن کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ملنا نہیں اللہ نے امر حکم دیا وہ پانی کی دیواریں مل گئیں اور وہ سب ڈوب کے و برباد ہو گئے اور اللہ نے اسی پانی میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کو راستے دے دیے اور اسی پانی نے فرون اور اس کی فوج کو ڈبو کے ہلاک کو برباد کر دیا اور یہ بتا دیا ہے فرون یہ پانی تیری مرضی سے نہیں چلتا یہ ہماری مرضی سے چلتا ہے ہم چاہیں تو جس کو چاہیں راستے دے دیں جس کو چاہیں پار کرا دیں اور جس کو چاہیں اس کو اسی پانی میں ڈبو کے ہلاک کو برباد کر دیں قارون آیا مال سونا چاندی ہیرے جوہرات اب علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اس نے کہا کہ یہ تو میرا مال چھیننا چاہتے ہیں الٹا آپ نے تومت لگا دی پھر اللہ نے کارون کو خزانوں سمیت زمین میں دھسایا اور کیا مدد کہتے دھستا رہے گا اللہ نے اس کو ذلیل کرنے میں ناکام کرنے میں اس کے خزانے لیے نہیں ہاں وہ ذات ہے جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلت دے وہ چاہے تو بادشاہ کی کرسی میں بٹھا کے جوتے پڑوا دے وہ چاہے تو چونپڑی میں عزت دے دے تو یہ سلسلہ چلتا رہا آخر میں حضور اقتصل تشریف لائے آپ جب عرب کے علاقے میں آئے تو ہر طرف جہالت کا اندھیرا کوئی ان لوگوں پہ ان قبائل پہ حکومت کرنا پسند نہ کرتا اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے اور کسی کے اونٹ نے پہلے پانی پی لیا اس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں پورے پورے قبائل کو قتل کر دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محنت فرمائی دین کی ایسی قوم پہ تو اللہ نے وہاں سے ہدایت کے چشموں کو جاری فرمایا وہاں صحابہ کی مبارک جماعت اور اللہ نے اس سرزمین کو ذریعہ بنا دیا پورے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو انبیاء علیہ السلام کی محنت یہ ٹولی والی محنت وہی محنت ہے کیسے ایمان ہمارے زندگی آ جائے آج یہ سنت زندگی اگر مسلمان کی زندگی میں ہوگی اور اس زندگی کو لے کے یہ پوری دنیا میں جہاں بھی جائے گا جس شہر میں جس ملک میں جس علاقے میں اس کی زندگی کو دیکھ دیکھ کے لوگ ہدایت میں داخل ہوں گے اللہ نے سندر زندگی میں کشش رکھی ہے اللہ نے اس سندر زندگی میں کامیابی رکھی ہے جیسے سورج کی روشنی آتی ہے اور وہ روشنی جب صبح نکلتی ہے تو سورج کی کرن ہر گھر میں داخل ہو جاتی ہے گھر میں کوئی کھڑکی ہو روشن دان ہو یہ روشنی جاتی ہے اور گھر میں داخل ہو جاتی ہے بالکل اسی طرح جب ہدایت کا سورج نکلے گا تو دین دین اللہ کے احکامات یہ ہر گھر میں داخل ہوئیں گے یہ سنت زندگی جب ہماری زندگی میں آئے گی یہ لوگوں کے دلوں کو پھیرے گی اور لوگ ایمان میں داخل ہوئیں گے لیکن مسلمان اگر ایمان امال والی زندگی پہ آ جاوے اس لیے پوری دنیا میں مسلمانوں پہ محنت ہو رہی ہے مسلمانوں پہ محنت ہو رہی ہے کہ مسلمان ایمان امال والی زندگی پہ آ جائے اب امال میں سب سے اہم عمل نماز کا عمل ہے آتا کہ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو اللہ نے ہمیں ایسا عمل دیا ایسا عمل دیا اتنی قوت اور طاقت والا آج نماز کی طاقت اور قوت کو نہ جانا جب نماز آئی تو صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ ہمیں اللہ سے باتیں کرنے کا ذریعہ مل گیا اللہ سے اپنی حاجتیں مانگنے کا ذریعہ مل گیا صحابہ کی تربیت کیسی ہوئی کہ جب کوئی مشکل آئے جب کوئی دقت آئے جب کوئی تکلیف آئے وضو کرو نماز پڑھو اللہ سے مانگو وضو کرو نماز کو اللہ سے مانگو کہ مسلمان کی تربیت کی گئی سب سے پہلے اللہ سے مانگو بدر کا مارکا یہ مسلمان تین سو تیرہ وہ ایک ہزار تعداد کم تلواریں کم نیزے کم غرض ہر چیز کم اور رات کو نبی و صحابہ نماز میں دعاؤں میں اللہ سے مانگنے میں اس نماز کی برکت سے ان دعاؤں کی برکت سے رات کو جو مسلمان جس میں لگے ہوئے تھے اللہ نے بدر میں اگلے دن مدد کے لیے فرشتے اتار دیے اور اللہ نے وہاں فتح نصیب فرمائی وہ نماز کی برکت سے مار کا جیتا آج نماز کی طاقت اور قوت کو نہ جانا آج ہم اس بات کو جانتے ہیں ایٹم کو نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا لیکن آتا ہے کبھی چند سال پہلے ایک ملک پہ گرا تھا تو اتنی طاقت والا بم تو اتنے شہر تباہ ہو گئے اتنے لوگ تباہ ہو گئے اور یہ ہو گیا آج میں اور آپ ایٹم کی طاقت کو جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں لیکن نماز میں کے عمل میں کیا طاقت اس کے قیام میں کیا طاقت اس کے رقو میں کیا طاقت اس کے سجدے میں کیا طاقت وہ رقد نماز میں کیا طاقت آج آج اس عمل کی طاقت اور قوت کو نہ پہچانا اللہ نے مسلمان کو ایسا عمل دیا کہ دنیا کے بڑے بڑے کام اس سے بنے اللہ والوں نے اس کے ذریعے سے پورے پورے علاقوں کو ہلا دیا تو اب ہماری نمازیں ایسی نمازیں بن جائیں ہماری نمازیں میل کھا جائیں نبی پاسوئی نماز سے ہماری نماز میر ابو بکرتوں کی نماز سے صحابہ کی نماز سے اپنی نمازوں پہ محنت کرنا ان کے الفاظ کو درست کرنا اس کا دھیان بنانا اور رات کو کوٹ کے لمبے لمبے نوافل پڑھ کے تاکہ یہ نمازیں ہماری واقعی اللہ کے دھیان والی نمازیں پہنچ جاویں ایسی نمازیں بن جائیں جو اللہ سے لینے والی نمازیں بن جائیں جب ہمیں کوئی مشکل آئے جب کوئی دقت آئے جب کوئی تکلیف آئے فوراً وضو کریں نماز پڑھیں اللہ سے مانگے کیونکہ سارے مسئلوں کا حل اللہ کے ہاتھ میں اس سے وضو کر کے نماز کر کے مانگے اس کے در کے علاوہ کوئی در نہیں جس سے مانگا جائے اسی طرح اللہ پاک نے ہمیں اعمال دیے اللہ کی کتاب قرآن حکیم ایسی کتاب جس کو پڑھنا بھی سواب اجر جس کو سمجھنا بھی سواب جس پہ عمل کرنا بھی سواب اور جس کو پوری دنیا میں پھیلانا یہ ہمارا کام تو اللہ پاک ہمیں قرآن سے وہ لگاؤ نصیب فرما دے کہ اس کو روزانہ اس کو پڑھیں سمجھیں اس کو پوری دنیا میں اس کی دعوت چلاویں کہ ہماری زندگی قرآن اور سنت کے مطابق آ جاوے صحابہ سے جب پوچھا جاتا تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ صحابی جا رہے یہ قرآن اور سنت والی زندگی کو لے کے جا رہا ہے ان کی زندگیوں میں تین تھا ان کی زندگیوں میں قرآن اور سنت والی زندگی تھی آپ کی میری زندگی میں قرآن و سنت والی زندگی آ جاوے یہ تبلیغ والی محنت یہی محنت ہے اللہ سے ہمارا تلق بن جاوے ہم وہ زندگی اللہ کو پیش کریں جو ہمارے رب کو پسند آ جاوے جو ہمارے رب کو پسند آ جاوے ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا ہمارا نماز پڑھنا ہمارا بات کرنا ہمارا بات سننا سب اللہ کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم ہر چیز میں اس نیت کو کریں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے میرا اللہ راضی ہو جاوے اگر اللہ راضی ہو گیا تو اس کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے گا اور اللہ راضی نہ ہوا اگر میں نے کسی اور کے لیے عمل کیا اس لیے کہ لوگ نیک کے ہیں لوگ بڑک ہیں لوگ بزرگ کے تو وہ عمل کا اجر دینے والا بدلا دینے والا آخر میں کون ہوگا اسے کہتے ہیں اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں ہم نے اپنی نیتوں کو پرکھنا ہے ہم نے اپنی نیتوں کو دیکھنا ہے کسی طور پہ کسی طور پہ اپنی نیت کو اچکنے نہیں دینا شتان اچکینا ہر وقت اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے جب انسان اپنی نیت کو درست کرتا رہتا ہے عمل سے پہلے عمل کے دوران عمل کے بعد تو اللہ اس کو اخلاص نصیب فرما دیتا ہے ایک فکر ہو ہم ہو اور ہمارا معاشرہ ایسا بن جائے بھائی ضرور فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کے زمانے میں مدینہ منورہ کی کیفیت ایسی تھی کہ فرض کر لو فرض کر لو اگر ایک ہزار انسان وہاں موجود ہے تو نو سو ننانوے ایک کی زندگی بنانے میں لگے ہوئے تھے نو سو ننانوے یہ مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کی کہ نو سو ننانوے اس فکر میں لگے تھے کہ ایک مسلمان کی زندگی بن جائے اور ایک لگا ہوا تھا نو سو ننانوے کی بن جائے ہر ایک دوسرے کی زندگی بنانے میں لگا ہوا تھا اس پہ اللہ ان کی زندگی بناتا تھا آج ہر ایک اپنی زندگی بنانے میں لگا ہوا ہے نہ اس کی بن رہی ہے نہ دوسروں کی بن رہی ہے تو مسلمان کون ہیں جو اپنے بھائی کی زندگی بنانے میں لگا ہوا ہے جو اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میرے مسلمان بھائی کی زندگی بن جائے ہمارے اخلاق ہمارے معاملات جس معاشرے میں رہنا ہے ہمارے معاملات صاف ہوں ہمارے اخلاق صاف ہو ہم اس کی فکر میں وقت ہو کہ اپنے اپنے بھائیوں کا حق دینے والے ہوں آج ایک طبقہ اٹھتا ہے تو کہتا ہے ہمارا حق نے دیا دوسرا طبقہ اٹھتا ہے کہتا ہے ہمارا حق نے دیا صحابہ کے زمانے میں یہ فکر تھی کہ ہم دوسرے کا حق دینے والے بنے اپنے حق کا مطالبہ نہیں تھا بلکہ دوسروں کے حق کو حق دینے کا معاملہ تھا اس طرح زندگی جنت بن جائے گی ہر ایک دوسرے کا خیال کرے اور یہ محنت یہ کام ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے پاس کسی نبی نے آنا نہیں آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے آج امت کے ہر فرد ہر مرد ہر عورت ہر بچہ ہر بچی کو یہ کام ملا خود بھی اللہ کے احکامات پہ چلیں خود بھی نبی پاسن کے طریقے پہ چلیں اور سارے دنیا کے انسانوں کو اس پہ چلنے پہ تیار کریں یہ ہمارا کام ہے ہماری محنت ہے یہ کوئی رائڈ والوں نے یا کراچی والوں نے تبلیغ والوں نے آپ کے ذمہ نہیں لگایا یہ تو اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا تبلیغ والے رائٹ والے آ کے تو آپ کو یاد دہانی کراتے ہیں یہ تو ذمہ داری اللہ نے ہمارے ذمہ لگائی کہ پوری دنیا کے مسلمان اس محنت پہ آ جاؤ میں اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک گھر میں بڑا والد ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور بچوں کی ماں باپ کی ضرورتیں ہیں بہن بھائی ہیں چھوٹے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا میرے ذمہ ہے اب وہ آدمی صبح صبح بارش ہو دھوپ ہو گرمی ہو سردی ہو وہ مزدوری کے لیے نکلتا ہے اب کیا چیز اس کو نکالتی ہے گھر سے یہ ذمہ داری اس کے ذہن میں یہ ذمہ داری بیٹھتی ہے اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ پورے گھر کے جتنے یہاں لوگ رہ رہے ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنا شام تک میری ذمہ داری ہے اس کے لیے کتنے گھنٹے مزدوری میں لگانے ہیں ان کو کوئی نہیں بتاتا وہ خود سوچتا ہے کہ اتنے گھنٹے کام کروں گا تو اتنا ملے گا مجھے دو گھنٹے زیادہ کام کروں گا تو میرے گھر کی ضرورتیں پوری ہوں گی وہ اس طرح سوچتا ہے اسی طرح ہم نے سوچنا ہے کہ پورے عالم کے انسان ہدایت پہ آ جائیں پورے عالم کے انسان اللہ کے احکامات پہ چلنے والے بن جائیں اور حضور اختصم کے طریقوں پہ چلنے والے بن جائیں یہ میری ذمہ داری ہے یہ میری ذمہ داری ہے میں نے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے اس کے لیے کتنا وقت دینا ہے اس کو میں سوچوں گا تو یہ حضور افزا سوال محنت اور کام یہ اللہ نے میرے اور آپ کے ذمہ کیا ہے دین اللہ نے ہمیں دین بھی دیا اللہ نے ہمیں دین کو زندگیوں میں لانے کی محنت بھی دی اللہ نے ہمیں دین دے ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ دین دے دیا اب اس کو زندگیوں میں کس طریقے سے چو لے آؤ ایسا نہیں دین بھی دیا دین کو زندگیوں میں لانے کی محنت بھی دی تو اب ہمیں یہ محنت تبلیغ والی محنت کیا ہے یہ وہ محنت ہے جس سے دین ہماری زندگیوں میں آئے گا اور جماعتیں بنا بنا کے جب ہم بستیوں میں جائیں گے تو جن بستیوں میں جائیں گے ان کو بھی یہ بتائیں گے کہ دیکھو ہمارے پاس لوگ آئے انہوں نے بتایا ہم نے دین کو سیکھنے کے لیے نکلے ہیں ایسا نہیں کہ ہم سیکھے ہوئے ہیں ہم سیکھنے کے لیے نکلے ہیں ہم اسی لیے اسی لیے ہم آپ کے پاس بھی آئے ہیں آپ بھی دین پہ چلو آپ بھی اللہ کے راستے میں نکلو یہ ذمہ داری آپ کی بھی ہے جہاں تو خود ہوگا خود چاہیں گے جہاں تو خود نہیں ہوگا دوسروں کو تیار کر کے بھیجیں گے میرے بھائی بزرگوں دوستو یہ ذمہ داری ہے یہ کام ہے اس پہ اجر بہت بڑا ہے اس پہ سواب بہت بڑا ہے لیکن اجر بھی لینا ہے سواب بھی لینا ہے لیکن اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرنا ہے اپنی ذمہ داری سمجھ کے کرنا ہے کہ آن نے صحابہ نے اس کو کیا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے کہہ کے نہیں کر کے دکھا گئے آج ان کی قربانیوں کی برکت سے ہمیں ماں کی گود میں کلمہ نصیب ہوا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلوں تک بھی یہ دین قائم رہے اور دین ان کی زندگی میں آوے آج اس مجمع کو قربانیاں دینی ہوں گی آج کے دور کے لوگوں کو قربانیاں دینی ہوں گی اور اس کا بدلہ اللہ پاک آخر میں دیویں گے اور ایسے دیں گے کہ اللہ خوش کر دیں گے کیونکہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس کام کے لیے بھیجا ہے اللہ نے اس کا بدلہ بہت بڑا رکھا ہے اللہ نے اس کے بدلے میں جنت بہت بڑی رکھی ہے اللہ نے اس کے بدلے میں انعامات بہت زیادہ رکھے ہیں یہ کام ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا کے کرنا ہے یہ نہیں کہ وقت مل گیا تو کریں گے وقت نہ ملا تو نہیں کریں گے ہم اس کو دیکھیں کہ تین ہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے تین ہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے تین ہی ہماری دنیا آخر کی عزت کا ذریعہ ہے اب وہ دین میری زندگی میں میری عمر کتنے سال ہو گئی وہ دین کتنا آیا جو میرے کامیابی کا ذریعہ ہے جو میری عزت کا ذریعہ ہے جو میری کامیابی کا ذریعہ ہے یہ دین کتنا میری زندگی میں آیا میرے بھائی بزرگوں دوستو اس کے لیے پوری دنیا میں جماتے جا رہی ہیں اور پوری دنیا میں ایک مولانا علیہ سحمت اللہ علیہ آج سے سو سال پہلے انہوں نے اس محنت کو شروع کیا اس کام کو شروع کیا اس دور کے جتنے بھی جیت علماء کرام تھے ان کے سامنے اس کام کو پیش کیا ان کی تائید حاصل کی اور آج ایک مولانا علیہ علیہس کی فکر سے لاکھوں کو انسان تبلیغ والے بن گئے وہ سادی تبلیغ یہی عمومی کشت یہی دوسرا کشت یہ مہینے کے تین دن یہ گھر گھر کی ڈھائی گھنٹے کی ملاقاتیں آج بھی اسی ترتیب پہ اسی سادگی سے ہم کام کو آگے بڑھاویں گے نہ اس میں کوئی زیادتی کریں گے نہ کمی کریں گے نہ اپنی عقلوں کے گھوڑے دوڑائیں گے نہ کوئی اضافہ کریں گے نہ کمی کریں گے وہ جو امانت ملی ہے حضرت مولانا ریاست اللہ علیہ سے اس کو ہم لے کے آگے جائیں گے اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہم لکیر کے فقیر ہیں یہ کام جو ملا ہے اس کو جو ہمیں بڑوں سے ملا ہے یہ ہم تک پہنچا لوگوں نے قربانیاں کی پہلے تو تبلیغ کا نام بھی کوئی نہیں جانتا تھا تبلیغ کا نام بھی کوئی نہیں جانتا تھا لیکن پوری دنیا میں یہ جماعتیں چلیں پوری دنیا میں جماعتیں پہنچی وہاں کے موسمی حالات سردی گرمی میں انہوں نے برداشت کیا سفر کی مشقتیں برداشت کی اور وہاں جا کے الحمد لوگوں سے ملاقاتیں کی اور وہاں کے مسلمانوں سے ملاقاتیں کی مسلمان بالکل کنارے پہ تھے ایمان کے ان کو جھنجھوڑا ان کو بتایا ان کو ایمان کے ماحول میں لے کے آئے ان کو مسجدوں کے ماحول میں لے کے آئے وہ دور تھا کہ آج ان ملکوں میں اس وقت اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے لوگ شرم محسوس کرتے تھے آج وہی وہی ملک ہیں جہاں وہ فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ یہ اس کام کی برکت ہے یعنی ایک ایک اللہ نے جو مسلمان کو ایک عزت دی ہے اس کام کو جو دین کو عزت دی ہے ان کو اس کا پتہ چلا کہ اللہ نے کتنی اونچی چیز دی کتنا اونچا دین دیا تو پوری دنیا میں الحمدللہ جماعتیں جا رہی ہیں اور پوری دنیا میں جماعتیں ایک محنت کر رہی ہیں اور وہاں جا کے مسلمانوں سے ملتی ہیں ہماری تبلیغ مسلمانوں پہ ہے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان دین وہاں کا مسلمان دیندار بن گیا وہاں کا مسلمان ایمان والا بن گیا وہاں کا مسلمان سنت زندگی پہ آ گیا یہ جماعتیں تو کام کر کے واپس آ جائیں گی یہ جب تک وہاں ہوگا جب تک وہاں ہوگا یہ انشاءاللہ اس کو دیکھ دیکھ کے لوگ ایمان میں داخل ہوں گے یہ کاروبار کی طرف کس کسی سے ملے گا یہ ملازمت میں ملے گا اس کا اخلاق اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کا اس کا چلنا پھرنا سارا دوسروں کے لیے دعوت ہوگا اس لیے دور دراز کے ملکوں میں جماعتیں جاتی ہیں مسلمانوں کو ڈھونڈتی ہیں اور مسلمانوں کو کچھ وقت کے لیے تیار کرتی ہیں اپنے ساتھ چلاتی ہیں ان کو ایمان یقین کی بات سکھاتی ہیں پھر ان کو جو تیار ہو جاتے ہیں ان کو ان کو چار چار مہینے کے لیے یہاں لے کے آتے ہیں تاکہ وہ مسلمان واقعی ایمان اعمال والا مسلمان بن جاوے ہاں، مسئلہ آج مسلمان کا ہے آج مسئلہ مسلمان کا ہے اس کی مثال ایسے دیتے ہیں ہمارے بزرگ کہ ایک بہت بڑا گھر ہے اور اس گھر کا ایک دروازہ ہے اور اس گھر کا نام اسلام ہے اس اسلام اس گھر کے اندر ایک قدم میرا اندر ہے اور ایک باہر ہے اور میں سوچ میں پڑا ہوا ہوں کہ پورا پورا اس گھر میں داخل ہو جاؤں پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جاؤں اب میرے پیچھے ایک بہت بڑی قطار ہے میرے پیچھے ایک بہت بڑی لائن لگی ہوئی ہے قطار لوگوں کی وہ سب انتظار کر رہے ہیں میرا کہ اگر میں پورا کا پورا اسلام میں دین میں مسلمان داخل ہو جائے گا تو یہ جو لائن میں قطار میں لوگ لگے ہوئے سب پیار ہیں داخل ہونے کے لیے سب پیار ہیں تو آج دین میں آنے کے رکاوٹ میں اور آپ ہیں اگر میں اور آپ تین پہ آ جائیں گے تو سارے دنیا کے لوگ در ایمان میں داخل ہو جائیں گے اس لیے ہماری محنت مسلمانوں پہ ہے اس لیے ہم مسلمانوں کو ملتے ہیں جس ملک میں جاتے ہیں مسلمانوں سے بات کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ایک اچھے مسلمان بن جاؤ اس معاشرے میں تمہیں رہتے تیس سال ہو گئے تمہیں بیس سال ہو گئے تم یہاں اگر ایک اچھے مسلمان بنو گے تو یہ سارے دیکھیں گے کہ اسلام ہے کیا اسلام تو صحابہ جب نے اسلام بھلایا وہ کتابوں کتابوں کا بہت بڑا حصہ ہے لیکن اصل تو صحابہ کی زندگی تھی جو قرآن کے مطابق تھی جو سنت کے مطابق تھی صحابہ کو تو ان قبائل کی زبانیں بھی نہیں آتی تھی ان ملکوں کی زبانیں بھی نہیں آتی تھی لیکن وہاں زندگی بسر کرتے تھے لوگ ان کی زندگی کو دیکھتے تھے اور دیکھ دیکھ کے ایمان میں داخل ہوتے تھے تو اگر ہم چاہتے ہیں ساری دنیا کے لوگ ہدایت پہ آ جائیں ہم چاہتے ہیں کہ ہدایت کی ہوا چل پڑے اور ہر کچے پکے مکان میں اللہ کا دین پہنچ جاوے تو آج ہمیں قربانیاں کرنی پڑیں گی آج ہمیں اپنی جان کو اپنے مال کو اپنے وقت کو پیش کرنا پڑے گا آج ہمیں اپنے اپنے کاروباروں کو آگے پیچھے اپنی نوکریوں کو اپنے گھر بار کو ایک ترتیب و نظام بنانا پڑے گا اور ہم اس کام کو ترجیح دیں گے ہم اس کام کو پہلے کریں گے اور اس کام کا نظام پہلے بنائیں گے دین کی دین کے جو ہم پہ ذمہ داری لگی ہے اس ذمہ داری کا پہلے سوچیں گے اور پھر اس کے ساتھ اپنی دنیا کو چھوڑیں گے نہیں دنیا کے بھی سارے کاموں میں لگیں گے اور انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ ہمیں بہتر طریقے سے دنیا دے گا جیسے دنیا داروں کو دنیا ملتی ہے کیا جو دین پہ لگے گا اس کو دنیا کم میں ہو جائے گی اس کی مثال دیتے ہیں جیسے ایک پیالے میں دانے ایک مرغی آئی اس کو وہی دانے آپ نے پھیلا دیے پوری جگہ پہ اب وہ دانا چن رہی ہے ایک ادھر سے چنا ایک ادھر سے چنا ایک ادھر سے چنا ادھر چنا سارا دن وہ مٹھی بھر دانے چنتی رہی اور ملے کتنے مٹھی بھر دانے اور اگر اس کو ایک پیالے میں دے دیے اسے دس منٹ میں دانے کھا لیے تو اللہ سے مانگ لے میں اور آپ اے اللہ تیرے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں وہ جو مقدر کا رزق ہے ایک پیالے میں دے دے باقی وقت دین کا کام کریں گے انشاءاللہ اللہ سے معاملہ کر لیں ہاں تو اللہ پاک تو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے کتنے لوگوں نے معاملے کیے ہاں جی اور ان کے کاروبار میں بھی اللہ نے چلائے اور اللہ نے ان کو دین کے لیے بھی پوری دنیا میں استعمال کیا ہاں استعمال کیا ان کی نوکریاں بھی کہیں نہیں گئیں اللہ نے ان کو پوری دنیا میں دین میں دین کا کام کرنے کتنے ملکوں کی میں پھرنے کا ذریعہ بنایا ان کے بیوی بچوں کو بھی کچھ نہیں ہوا وہ بھی آج ویسے ہی جوان ہو گئے بچے ہاں جی اور انہوں نے کتنے ملکوں میں دین کا کام کیا لیکن جب موت آئے گی اس وقت دوسرا پچھتا جو وقت فارغ نہیں کر سکا جو یہ قربانی نہیں کر سکا پھر وقت نہیں ہوگا اور وقت بھی ہے ابھی موقع بھی ہے اس لیے ہم اپنی زندگیوں کے فیصلے کریں یہاں ہمیں اجتماع پہ آ کے کوئی بیانات سننا نہیں ہے یہاں تو اپنی زندگیوں کے فیصلے کرنے ہیں اپنی زندگیوں کے فیصلے کرنے ہیں میرے بھائی بزرگوں دوستوں یا ہم نے اس بات کے فیصلے کرنے ہیں کہ جان مال اللہ کی دی ہوئی ہے یہ جان مال وقت اللہ کا دیا ہوا ہے اور یہ زندگی ایک ہی ہے یہ زندگی ایک ہی ہے دوسرا موقع نہیں ملے گا یہ پہلا اور آخری موقع ہے اس میں اپنی جان کو لگائیں اپنی زندگیوں کو لگائیں اور اپنے آپ کو اللہ کی جناب میں پیش کریں اللہ کو بتلائیں کہ اللہ ہم تیرے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں ہاں اللہ ہماری جوانیوں کو بڑھاپوں کو ہمارے بچپن بن کو دین کے لیے قبول کر لے ان جوانیوں کو نسبت ہو جائے گی صحابہ کی جوانی سے وہ حضرت یوب انصاری چورانوے سال کی عمر ہے چورانوے سال کی عمر ہے اور بھاری جسم ہے بیمار ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے راستے میں لے چلو حضرت آپ آپ ساری عمر دین کا کام کرتے رہے آپ ساری عمر دین کا کام کرتے رہے اب عذر بھی ہے عمر بھی بیماری بھی جسم بھی بھاری کہتے قرآن کی یہ آیت مجھے گھر نہیں بیٹھ دیتی ہلکے ہوں یا بوجھل ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو اور پھر اللہ کے راستے میں نکلے اور کہا جہاں آخری پڑاؤ ہے وہاں دفن کرنا آج بھی ان کی قبر بول میں ترکی میں ہے ترکیا میں وہ اس کی گواہی دیتی ہے اے ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا پڑی تھی اس اس بڑھاپے میں لیکن ایک جذبہ تھا کہ بڑھاپا ہے تو یہ بھی اللہ کے دین پہ لگ جاوے جوانی ہے تو یہ بھی اللہ کے دین پہ لگ جاوے کیا کہتے تھے اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ پہ اوپر قربان ہے ہاں جی سب کچھ اللہ اللہ کے رسول پہ قربان اللہ کے دین پہ قربان یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اس کو بچا کے کیا کریں گے اس کو بچا کے کیا کریں گے یہ امانت اس کی دی ہوئی ہے اسی کو لٹا دیں اسی کی جان ہے اسی کی مال ہے اسی کا وقت ہے اور توفیق بھی اسی نے دینی ہے یہ تو ہم ارادہ کر کے نیت کر کے حوصلہ کر کے جو کھڑے ہوں گے یہ تو وہ کھڑا بھی وہی کرے گا لے کے بھی وہ جائے گا ہمت بھی وہ دے گا اور گھر گھر کے مسئلے بھی وہی حل کرے گا جن مسئلوں کی وجہ سے ہم نکل نکل نکلتے نہیں ہیں وہ مسئلے اللہ ہی حل کرے گا میں اور آپ نہیں کر سکتے تو ان مسئلوں کا حل جس کی وجہ سے میں اور آپ رک رہے ہیں اور اللہ کے رستے میں قربانیاں کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہے ان مسئلوں کا حل بھی اللہ نے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے جب ہم کام کے لیے نکلیں گے اللہ ہمارے تمام مسئلوں کو حل کرے گا اللہ ہمارے تمام حاجتوں کو پورا کرے گا اللہ ہماری صاف ضرورتوں کو پورا کرے گا اور آخرت والے دن انشاءاللہ ہم ان محنت کرنے والوں کی سب پہ کھڑے ہوئیں گے تو اس کے لیے ہمت اور حوصلے سے یہ فرماؤ کہ کون کون ساتھی مجمع گزارش ہے کہ بات مختصر کی زیادہ لمبی بات نہیں کی لیکن تشکیل کو پورا وقت ہو بہت وقت وضو کے لیے ضروریات کے لیے ہے یہ پانچ دس منٹ کی تشکیل نہیں اب ہم کوشش کریں آج اجتماع کا آخری دن ہے ہمیں ایسی تشکیل وجود میں آ جائے کہ ہر ہمارا ہر ساتھی ہر ساتھی داغ دینے والا بن جائے دوسرے کو اور چار چار مہینے چلے کی ہماری جماعتیں نکل جائیں جو ساتھی اجتماع کے لیے آئے تھے ان کا آنا مبارک اب یہاں سے چلے کے لیے چار مہینے کے تیار ہو کے نکل جائیں اللہ کے راستے میں تب کو فائدہ ہوگا جم کے بیٹھو اٹھو نہ اس وقت جمو گے تو انشاءاللہ سینکڑوں لوگ چلے چار مہینے کے نکلیں گے اس سے اٹھو گے تو پھر نہیں ہوگا تو اس کے لیے ہمت اور حوصلے سے اس اجتماع سے جو نگر نکلے وہ بھی کھڑے ہو جاویں اور جو ساتھی اب تیار ہو گئے وہ بھی کھڑے ہو جاویں اور جو ابھی تیار نہیں ہوئے دائیں بہت دعوت دیں اور دوسرے کو تیار کریں جب تک ہم مجمے کا مجمع ان شاء اللہ تیار ہوگا in ba ka wanko sai na duka. Allah ya zai na